السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بعد آج شیخ محترم نے غیبت چغلخوری اور افواہوں کے برے اثرات اور ان کی تباہ کاری اور ان کے نقصانات پر بڑا ہی شاندار خطبہ ارشاد فرمایا ہے شیخ محترم نے اللہ رب العامن کی حمد و ثناء اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے بعد فرمایا کہ ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اچھی بات کہو اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کی صلاح کرے گا تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا اور جو اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرتا ہے وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے انہوں نے فرمایا کہ لوگوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی تھی کہ اگر کوئی آپ کے صحابہ میں سے غائب ہوتا تو آپ اس کے بارے میں سوال کرتے غزو تبوک میں آپ نے کعب بن مالک رضی ہوتا اور ان کے بارے میں سوال کیا یہ وہ صحابی ہیں جو اس جنگ کے اندر شریک نہیں ہو سکے تھے تو کسی نے کہہ دیا کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا نے اسے مشغول کر دیا ہے وہیں پر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے انہوں نے کہا بے اسما یا رسول اللہ مَ علیہ نہ خیرہ تم نے بہت بری بات کہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہم ان کے بارے میں صرف خیر ہی جانتے ہیں یہ مسلم کی روایت ہے اسی طریقے سے ہمارے دین نے ہمیں اسی بات کی تعلیم دی ہے کہ ہم افواہوں کا بائیکاٹ کریں اور خبر کو نشر کرنے سے پہلے اس کے بارے میں تصور سے کام لیں کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بری خبریں پھیلاتے ہیں اور اسے جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں حقائق کو مس کر دیتے ہیں اور لوگوں کے درمیان فتنوں اور فساد کو پھیلاتے ہیں لوگوں کی عزتوں سے کھلواڑ کرتے ہیں ان کے لوگ ایسے لوگوں کے دل مریض ہوتے ہیں اور ان کے جو افعال ہیں اور ان کی جو باتیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں ان کی زبانیں بڑی لمبی اور دھاری دار ہوتی ہیں اور ان کی خبریں امت کو اور مسلمانوں کو کمزور کر دینے والی ہوتی ہیں اور یہ لوگ امت کے اندر فاوڑے کا کام کرتے ہیں لہذا مومن کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زبان کی حفاظ فرمائے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے ما الفظ من قول اللہ لدی رقیب العتیط کہ ہم انسان جو بھی اپنی زبان سے کوئی کچھ کہتا ہے اللہ البامن کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں جو اس کی باتوں کو لکھتے رہتے ہیں اور ہمیں اس بات کا ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ ہم کوئی بھی بات کرنے سے پہلے اگر اس کے اندر خیر نہیں ہے تو ہم خاموشی اختیار کریں اللہ کے سر کا حدیث ہے من منکان امن و اللہ آخر فلیق الخیر اولسمد جس کا اللہ پر اور یوم آخرت ایمان ہو وہ بھلی بات کہے ورنہ خاموش رہے بخاری روایت ہے اس طریقے سے نبی کے ارشاد ہے ان اللہ کر حلقم متھرا تھا اللہ رب العالمی نے تین چیزیں تم پر حرام کر دی ہیں قیل و قال کو حرام کر دیا ہے وہ المال اور مال کو برباد کر دینا اسے حرام کر دیا ہے وہ کثرت سوال اور بہت زیادہ سوال کرنا جس کا کوئی فائدہ نہ ہو اس کو بھی اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا ہے یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے اے مسلموں آج ہماری مجلسوں کے اندر اور ہماری پارٹیوں میں بہت ساری خبریں بیان کی جاتی ہیں افواہیں نقل کی جاتی ہیں اسی طریقے سے سوشل میڈیا پر اور ایسی جگہوں سے ان باتوں کو نقل کیا جاتا ہے جو مجہول سورس ہوتے ہیں یعنی ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے اور وہ لوگوں کے اندر جھوٹی خبریں پھیلانا چاہتے ہیں فتنے پھیلانا چاہتے ہیں اور اس کے پیچھے ہمارے جو دشمن ہیں وہ ان کے پیچھے ہوتے ہیں اور اس طریقے سے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کی امت کے اندر ہلاکت و بربادی ہو اور ان کی صفوں کے اندر جو اتحاد ہے اتحاد ختم ہو جائے اور ان کا اتحاد پارا پارا ہو جائے اور اس طریقے سے ایسی عبارتیں اور ایسے نصوص نقل کرتے ہیں جو ان کی جگہوں سے نکال کر کے غلط معنی بیان کر کے اور اس کے اوپر جھوٹی باتیں لگا کر کے لوگوں کے درمیان پھیلاتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو امت ہے اس امت کے اندر کوئی خیر اور کوئی بھلائی نہیں ہے اس کے برعکس جو فاسد لوگ ہوتے ہیں جو منحرف لوگ ہوتے ہیں دین سے دور ہوتے ہیں ان کی باتوں کو خوشنما بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ یہ لوگوں کے درمیان یہ باور کرایا جائے کہ حق پر قائم رہنے والے لوگ کم ہیں اور اس طریقے سے نیک لوگ کم ہیں برے لوگ زیادہ ہیں میرے بھائیوں یہ بہت خطرناک چیز ہے یہ کسی بھی سوسائٹی کے امن امان کو خراب دینے وقت کر دینے والی چیز ہے لہذا اے مومن اے اللہ کے بندے ہم سے مطلوب یہ ہے کہ ہم کسی بھی خبر کے بارے میں جلد بازی نہ کریں اور ہم اس کی تحقیق کر لیا کریں اللہ رب العامن کا فرمان ہے یا الدینہ امن ان جا کم بین بے نبین فتح اے ایمان والو جب تمہارے پاس کسی فاسق کی طرف سے کوئی خبر پہنچے اس کی تحقیق کر لیا کرو تحقیق کر لیا کرو ان تصیب و قوم بے جہالا ہو سکتا ہے جہالت کی بنیاد پر تم ایسا کام کر بیٹھو جسے بعد میں تمہارے اوپر افسوس ہو اور اللہ کے قصور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک بندہ کوئی ایسی بات کہتا ہے اور اس بات کی تہ تک نہیں پہنچتا ہے وہ لوگوں کے اندر نقل کر دیتا ہے تو اس طریقے سے اللہ ہر برامین اس کی وجہ سے اسے جہنم میں داخل کر دیتا ہے لہذا کوئی بھی بات کرنے سے پہلے ہمیں تحقیق کرنا چاہیے اللہ کے سرکدی سے کفا علم رقد بن این حد جیسا بے ماسم ایک انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو لوگوں کے درمیان پھیلاتا پھرے اس کے بارے میں تحقیق نہ کرے لہذا کسی بھی بات کو تحقیق کیے بغیر پھیلا دینا یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے اور یہ غیبت اور چغلخوری اور اس طریقے سے جھوٹی خبروں کو بیان کرنا یہ ہمارے اوپر حرام ہے اللہ کسور صلی اللہ نمایا اتدرون عمل کیا تمہیں معلوم ہے کہ غیبت کیا ہے لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں تمہارے بھی نے فرمایا ذکر کا اخا کا بیمایا کرا تمہارے بھائی کے اندر اگر کوئی برائی ہے تو اس برائی کو اس کے سامنے بیان نہ کر کے اس کے پیٹ پیچھے بیان کرنا یہ غیبت ہے لوگوں نے کہا کہ اگر وہ برائی ہمارے بھائی کے اندر مسلمان بھائی کے اندر پائی جاتی ہے تو آپ نے کہا کہ اگر برائی پائی جاتی ہے تو یہ غیبت ہے اور اگر برائی نہ ہو تو یہ بہتان ہے اور بہتان اور الزام یہ غیبت سے بھی بڑا جرم ہوتا ہے لہذا غیبت اور چغلخوری کرنے سے ہمیں منع کیا گیا اور کسی پر الزام لگانا یہ تو اور بڑا جرم اللہ فرماتا ہے وہ تحسبون ہے وہ عند اللہ عظیم تم اسے معمولی بات سمجھتے ہو جبکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بری بات ہے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اتنی سی بات کہہ دی کہ جو صفیہ ہیں یہ ناٹی ہیں چھوٹے قد کی ہیں تو ان کی غیر موجودگی میں حالانکہ وہ چھوٹے قد کی تھیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے بھی نے فرمایا عائشہ تم نے ایسی بات کہہ دی ہے کہ اگر سمندر کے اندر گھول دیا جائے تو سمندر کا پورا پانی بدل جائے اور اس کا مزہ بدل جائے اس طریقے سے تم نے ایسی بات کہہ دی ہے میرے بھائی غیبت یہ دلوں کو خراب کر دیتی ہے شر اور فتنہ پھیلاتی ہے اور انسان کی ہلاکتوں بربادی کی طرف لے جاتی ہے اور اس طریقے سے انسان جو غیبت کرتا ہے وہ ندامت کے اندر چلا جاتا ہے اور اس وقت ندامت کرتا ہے جب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا یہ غیبت اور چغل خوری دلوں کے اندر عداوت پیدا کرتی ہے حسد پیدا کرتی ہے اور اس طریقے سے گھروں کے اندر اور سوسائٹی میں اور پڑوسیوں کے درمیان اور جو اقربا ہیں ان کے درمیان اختلاف اور دشمنی اور عداوت کو جنم دیتی ہے گناہوں کو بڑھاتی ہے نیکیوں کو کم کر دیتی ہے اور یہ بڑے قبائل میں سے ہے بڑے گناہوں میں سے ہے اللہ حربان فرمایا ولا اقتبا ادمبہ ابا تم میں سے کوئی کسی غیبت نہ کرے اکول اللہ میں ہے میں تنخواہ کرے تم کیا تم میں سے کوئی اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے یقیناً تم میں سے کوئی اس کو پسند نہیں کرے گا لہذا غیبت کرنا یہ مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے اور اس طریقے سے اللہ کے قسل قدیش سے جب میں راج میں گئے تو آپ نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے جو جن کی جو ناخون تھے وہ پیتل کے تھے وہ اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو روچ رہے تھے تو ہمارے بی نے پوچھا جبل امین سے کون لوگ ہیں تو کہا یہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے اور ان کی عزتوں سے کھلواڑ کیا کرتے تھے ایسے ماربی کے حدیث ہے خل جنت قطات جنت کے اندر قطات چغل خوری کرنے والا کبھی داخل نہیں ہوگا چغل خوری یہ غیبت سے بڑا جرم ہے اور چغل خوری کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دو لوگوں کے درمیان فساد پیدا کرنا دو لوگوں کے درمیان عداوت اور دشمنی پیدا کرنا اس لیے ایک دوسرے کی بات کو لگانا اس کو چغل خوری کہا جاتا ہے یہ غیبت سے بھی بڑا جرم ہے لہذا ایک مومن کو چاہیے کہ کسی بھی خبر کو نشر کرنے میں جلد بازی سے کام نہ لے بلکہ جو صاحب معاملہ ہیں اور جن کو اس بات کی ٹھاڑتی دی گئی ہے اور جو اہل حل وقت ہیں اور جن کو اللہ ہر نے حکمت سے اور سوجھ بوجھ سے نماز رکھا ہے ایسے لوگوں کی طرف اس معاملے کو پلٹا دینا چاہیے اللہ ہر ہے وہ ادا جا امر مل امن اب الخوف ادا اوب جب لوگوں کے پاس خوف یا عمل کی کوئی بات پہنچتی ہے تو اسے لوگوں کے درمیان پھیلا دیتے ہیں ولا ردو رسول و ارمرمین ہوں لا علمہ الزین اجتبی منہم اگر اسے رسول کی طرف لوٹا دیتے یا جو صاحب معاملہ ہیں اہل امر ہیں جو ان کو پاس استمباد کی معاملات کی گہرائی کی اور معاملات کی حقیقتوں کو جاننے کی جن کے پاس صلاحیتیں ہیں اگر ان کے پاس لوٹا دیتے تو معاملہ بہتر ہوتا لہذا ہم کسی بھی غیبت کو کسی بھی چیز کو معمولی نہ سمجھیں بلکہ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنا چاہیے اور اس طریقے سے کوئی بھی خبر نشر کرنے سے پہلے ہمیں تحقیق کرنا چاہیے اللہ کے سرکتی سے من ہی انہوں نے آخر فلیق الخیر سمود جو انسان اللہ پر یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے وہ بھلی بات کہے اور خاموش رہے یہ باتیں انہوں نے پہلے خطبے کے اندر اشاد فرمائی اور دوسرے خطبے کے اندر انہوں نے فرمایا کہ مومن کو کوئی بھی بات کرنے سے پہلے نشر کرنے سے پہلے اس کی توثیق کر لینا چاہیے اس کے بارے میں تحقیق کر لینا چاہیے اور اسے اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ کل اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا اس کے درمیان اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا اور اس کے اوپر سارے اعمال پیش کیے جائیں گے اللہ تعالیٰ اس کے سارے اعمال کا اس کی کہی ہوئی باتوں کا حساب لے گا ابن مسعود رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کے کہا کرتے تھے کہ سورہ زمین پر سب سے زیادہ جس چیز کو جیل میں ڈالنے کی ضرورت ہے وہ انسان کی زبان ہوتی ہے انسان اپنی زبان پر کنٹرول کرے اپنی زبان پر تارا لگائے اس طریقے سے اللہ کے سر کی حدیث ہے کہ لا یستقیم ایمان امام ابدیم یستقیم قلبو کسی بھی بندے کا ایمان درست نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو جائے ولا استقیم و قلب ہو حتیٰ استقیم الشان ہو اور کسی بندے کا دل اس وقت تک درست نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی زبان درست نہیں ہوگی کیونکہ زبان دو دھاری تلوار ہی ہے یہ زبان اللہ رب العامین کی نعمت بھی ہے اور اللہ رب العامین کی امانت بھی ہے لہذا زبان سے ہم بھلی بات کہیں اور کوئی بری بات زبان سے نہ کی جائے کیونکہ یہ زبان قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دے گی اور اس طریقے سے یہ زبان جو اللہ رب العامین نے ہمیں امانت کے طور پر دیا ہے نعمت کے طور پر دیا ہے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر یہی ہے کہ زبان سے خیر کی بات کہی جائے بھلی بات کہی جائے اور زبان سے کوئی غلط بات انسان لوگوں کے سامنے نہ بیان کرے اور اس طریقے سے انہوں نے فرمایا کہ ہر چیخنے والے کے پیچھے جانا یہ مومن کی شان نہیں ہوتی ہے بلکہ مومن کی شان یہ ہے کہ کوئی بھی بات اس تک پہنچتی ہے اس کو لوگوں سے میں نقل کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کرتے ہیں یہی معاملہ احادیث کا بھی ہے آج واٹس ایپ کے ذریعے سے سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمارے درمیان بہت ساری ایسی نبی کی باتیں بیان کی جاتی ہیں نبی کی حدیثیں شیئر کی جاتی ہیں جو نبی کی حدیث نہیں ہوتی ہے جھوٹی حدیثیں ہوتی ہیں من گڑت روایتیں ہوتی ہیں لہذا اس کے بارے میں بھی جو علماء ہیں حدیث کے علماء ہیں اور حدیثوں کے بارے میں جاننے والے ہیں ایسے علماء سے ان حدیثوں کے بارے میں پوچھنے کے بعد ہی لوگوں کے درمیان بیان کرنا چاہیے کیونکہ جھوٹی خبر اگر کسی انسان کے تعلق سے بیان کرتے ہیں تو انسان اس کو ناپسند کرتا ہے اسی طریقے سے اگر جھوٹی بات جھوٹی حدیث سے نبی کے تعلق سے بیان کریں گے تو بڑا جرم ہو جاتا ہے کیونکہ نبی کی بات شریعت بھی ہوتی ہے لہذا ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف کھانا چاہیے اور کوئی بھی بات نقل کرنے سے پہلے ہمیں اس کی تحقیق کرنی چاہیے یہ امت مسلمہ یہ تعاون والی امت ہے آپس میں اخلاص اور نصیحت والی امت ہے لہذا اس امت کا یہ حق بنتا ہے اس کی خیر خائی کی جائے بھلی باتوں لوگوں کے اندر بیان کی جائیں اور جو بری باتیں ہیں ان لوگوں کے اندر بیان کرنے سے دوری اختیار کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وہ تعاون اور تقوا نیکی اور تقوا پر ایک دوسرے کا تعاون کرو اسی پر انہوں نے اپنی بات کو ختم کیا اور اس کے بعد انہوں نے اللہ کے پر ہم سلام کی بیان کی اور نبی پر درود السلام بھیجا اور اس طریقے سے فتح مسلمہ کے لیے اور مسلمانوں کے لیے دعا کے ذریعے سے اپنے خطبے کا اختتام فرمایا اللہ تعالیٰ دعا کے اللہ ابرامین ہمیں اپنی زبان کے بات کرنے کی توفیق دے اللہ ہمیں غیبت جغل خوری سے بتائے اللہ تعالیٰ ہمیں افواہوں کو لوگوں کے درمیان پھیلانے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اسے دور رہنے کی توفیق جامین و صابینہ محمد والا علیہ و اجمعین و جداکم اللہ خیر وسلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ